بن بن عبداللہ انس انس نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں سے پانی پیتے ہوئے اس سے منہ ہٹا کر تین مرتبہ سانس لیتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو چھیاسی